رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول کل ہم دشمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس جانور ذبح کرنے کے لیے چھری نہیں ہے تو کیا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑا گیا ہو تو اسے کھاؤ بجز دانت اور ناخن سے ذبح کیے گئے جانور کے اور میں تم سے دانت اور ناخن کی تفسیر بیان کرتا ہوں دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکانوے یہ حدیث صحیح ہے